کہتا ہے کہ تعلیم زنا خوب نہیں کہ تعلیم زنا ایک ہی بات فقط کہنا ہے یہاں حکمت کو ایک ہی بات فقط یہاں ایک ہی بات فقط کہنا ہے یا حکمت کو دو اسے شوہر و اطفال کی خاطر تعلیم دو اسے شوہر و قوم کے واسطے تعلیم نہ دو عورت کو قوم کے واسطے یہ شوہر بچے دیں گا تو شوہر دی رہے گی قوم واسطے دے گا تو ساری قوم پہلے گی گور تک پہنچنا ہے کیا ہاں چھکڑا ہو ہاں موتر ہو اور تری کب بار منظر کب آ ہوتے جا رہے ہیں آپ سمجھو میں کسی اور پالے جانا جانا چھکڑے سے سے فیض نہ زمین سے نام محدود کا کیوں کر تحمل ہو فیض نا محدود بے حد فیض زمین تو لینا بے وقوفی سائنس دان کہیں کہ زمین دے لبی جائے لبے آؤ تو لبی آؤ تو کڈی آؤ ترقی دنیاوی یہ ہے کہ اوروں کو تنزل ہو یہ دنیاوی ترقی دے کہ دوسرے تباہ ہوں گے چاند لان چوکھے ہو جان گے یہ باری ہونا رہے سمجھ لگی جی۔ یہی بنیاد ہے دنیا میں جور و ظلم و غفلت کی تو اس سے محترض رہنے میں کیوں تجھ کو تعمل ہو جس دنیا بھی ترقی سوچے گا نا اس نے جور ظلم و غفلت آ جائے گی غفلت خدا تو ہو جائے گی آخرت ہو جائے گی ظلم ظالم بن جائے گا سمجھ لگی طلب دنیا کی کر اتنی کہ طاعت ہو سکے رب طلب دنیا کی رب کی بس دنیا نہیں لب جائے گنا رب کا رب کی بات ذکر کی طرف نہ کر سکے قائم رہے مطلب مصیبت ہے یہ شرط اس, اس میں کہ شوکت ہو تجمل ہو شانہ اپنی اپنا بڑا چودھری بنا روپیہ نہ آئے جناب خوبصورت ہر شہر ہر پاسے تو سمجھ سر سوائے مصیبت تو تین دنیا کی پوچھنا حکومت کی طلب کا بھی یہی مقصود ہے اصلی کہ روحانی طریقوں سے خلائق کو توسل ہو روحانی توسل ہو حکومت کا یہ مقصد ہے اصلی قوم اندر روحانیت پیدا کرو روحانی طریقے اپنی دنیا سوارا مرادو یہ نہ کہ مادی وسائل نال دنیا سوارن کے چکر پہ جائے ترقی ہے جو روحانی وہی ہے وہی ممدوح ہے اکبر کہ ہو ہر جزو کو آسودگی کو شرکت کل ہو کہ ہو ہر جزو کو آسودگی کو شرکت کل ہو ترقی جڑی ہے جڑی قابل تعریف ترقی اور روحانی کیا بول رہے ہیں قابل تعریف ترقی اور روحانی اور روحانی سکھاتے ہیں جو اغیار اب اسی کے دل سے شہدا ہے سکھاتے ہیں جو اغیار اب اسی کے دل سے شائدہ پڑھا جو اغیار نے قوم ساری عاشق دی نہ جانا یہ کہ ہم کیا ہیں یہی سمجھے کہ وہ کیا ہیں ہر وقت کتی قوم ایسے جانا چاہیے جی کیا کرتے انگریز کی نہیں یہ نہیں جاننا کہ ایسی کی ہیں خرابی بے اصولی تفریقہ اس کا نتیجہ ہے خرابی بے اصولی تفریقہ اس کا نتیجہ ہے تماشائی ہیں وہ تما ان کے لیے ہم ایک تماشا وہ بہن چو تماشا ویکن والے میں پوری قوم مسلم اس تماشا انگریز کا بنی کھڑی وہ تماشا ویکتا گیا کہ ہاں لانتی

دل تلس میں رنگ کالج ہو گیا دل دل محوے تلس میں رنگ کالج ہو گیا ذہن کو تپ آ گئی مذہب کو فالج ہو گیا بچے کو دل جڑا نا بچے جیسا دل رنگ کالج دے جادو دا شکار ہو گیا ذہن نو تاپ آ گیا تاپ چڑھ گیا مذہب نو فالج ہو گیا مذہب نو مصحف مسلم نے کھولنا چھوڑ دیا مصحف کھولنا چھوڑ دیا بنیے نے ٹھیک تولنا چھوڑ دیا حاکم نے کہا نہ بولو ان سے ہرگز ہم نے بھی سب سے بولنا چھوڑ دیا جی۔ کو لگا میں بھی لڑکی کہہ رہی ہے لڑکے ہوں لڑکا کہہ رہے لڑکی ہوں لڑکا کہہ رہا ہے بنا واسطے سکول سب طریقہ کی سکولی میں بھی گریجویٹ میں بھی گریجویٹ ہوں تو بھی گریجویٹ ہاں،, ہاں،, ہاں،, ہاں لڑکا کہہ رہا سکو لو می بھی گریجویٹ ہوں تو بھی گریجویٹ علمی مباحثے ہوں ذرا پاس آ کے لیٹ علمی مباحثے ہوں ہوں پاس آ کے لیٹ دونوں نے پاس کر لیے ہیں سخت امتحان ہائی ہائی ہائی ہائی دونوں نے پاس کر لیے ہیں ممکن نہیں کہ اب ہو کوئی ہم سے بدگمان

لیکن شیطان ہٹ گیا ہے یہ کتنے لکھا ہے جناب سے کوئی شیطان آیا ہے وہ دعوت دے دے چلو لگی ہونی ہے پھر بے علم اگر عقل کو آزاد کریں گے یعنی شریعت بے علم رکھ دے کونی دے عقل آزاد کیوں دی دنیا تو گئی دین بھی برباد کریں گے جب خود نہیں رہنے کے کسی اصل پہ قائم کیا خاک وہ قائم کوئی بنیاد کریں گے بارک بارک کوئی کر دے گی اتا ان کو گورنمنٹ یہ آزاد ہو سن نا بارک بارکا ہوں گے نا جیل رہے بارک کوئی کر دے گی اتا ان کو گورنمنٹ یا کالونی اپنی یا کالونی اپنی کوئی آباد کریں گے بچے ہو سکے آزاد چتر کا جا بیٹھیں گے کا ہے خیال نہ پروائے چرچ ہے جو کچھ ہے اب تو کالج ٹیچر میں خرچ ہے اس سال سے ہے نئی روشنی کا دور کیوں کر اسے کہوں کہ سراسر فضول ہے البتہ ایک عرض کروں گا تبھی زباں وہ خوشنما بہت ہے مگر بے اصول ہے <laughs> اپنے بھائی کے مقابل کبر سے تن جائیے مسلمان سامنے اکڑ جا سورا میں غیر کا جب سامنا ہو بس کلی بن جائیے انگریز سامنے کلی بن جائے فلسفہ الہاد کا کر لیجئے فوراً قبول جدو کوئی اگے دسے تقریر کرے تو چاڑے آ کے جناب آزاد ہو جاؤ کوئی دین مطلب نہیں کی ہمیں پابندیاں لائی پینے فوراً قبول کر لو دین کی ہو بات تو ابتال پر کھن جائیے کاٹ کے وقا سندکی مجلس میں پڑھیے رو کے قرآن مجید ہے کون کہا ہے وہ سارا کروس

یہی قومی ترقی کی شناخت حضرت